حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت مبارکہ کل یوم ہوا فی شان یعنی ہر روز وہ ایک شان میں ہے کہ وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے پریشانی دور کرتا ہے کسی قوم کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو دو